بس ایک منٹ دیجیے گا ایک دو منٹ ہم سبق اللہ کرتے ہیں جو سبق پڑھنا ہے وہ اللہ المقصد سے پڑھنا ہے تقسیم الخبر المقبول الا معمول بھی وغیر معمول بھی نہیں بلکہ خبر الاحاد المقبول yeah. جی ہم خبریں مقبول پڑھ رہے تھے اور خبر مقبول کی پہلی قسم کے تحت وہ خبر بھی داخل ہے خبر الاحاد کہ جو مقبول ہو لیکن اس کی شرط یہ کہ مختص بال ایسے قرائن کے ساتھ ملی بھی ہو کہ جس کو جس کی وجہ سے ہم اس کو مقبول کہہ دیں تو کہتے ہیں کہ <clears throat> سوثی یعنی تنہید کے طور پر کہہ لیجیے درستگی وفی خیتامی اقسام المقبول المقبول بحث فی الخبر المقب الفروہ <clears throat> اقسام مقبول کا جب اختتام ہونے جا رہا ہے تو اب میں بحث کرنے لگا ہوں اس خبر کے بارے میں کہ جو مقبول تو ہے لیکن وہ مقبول المحتف بال فراہم ہے قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہے گھیرا ہوا ہے بل بالقرائن الخبر احاط آگے خود انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ محتفل بالقرائن سے مراد وہ خبر ہے احاط اللہ بھی جس خبر نے گھیرا ہوا ہو احاطہ کیا ہوا ہو اور مقترن ہو اس خبر کے ساتھ من الامور زائدہ کچھ امور زائدہ کون سے امور زائدہ اعلی ما ما کا بیانیہ من شروط آ جائے گا کہ ما یتطلبہ المقبول من الشروط کہ مقبول جن چیزوں کے بارے میں مطالبہ کرتی ہے یعنی وہ شرائط تو وہ کون سے عمر اس کے ساتھ مقترن ہوں گے یا احاطہ کیا ہوا ہوگا وہ شروع ہوں گی جن کا تقاضا مقبول ہونا کرتی ہے کہ مقبول اس وقت مقبول ہوتی ہے کہ جب وہ ان شرائط کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ شرائط اس کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں یا اختران ان کا ہو جاتا ہے اب وہ کون سی امور ہیں یا شرائط ہیں بحاد امور الزائدہ التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها اور یہ وہ زائد امور ہوتے ہیں یہ زائد امور وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم بالخبر المقبول جو خبر مقبول کے ساتھ مخترن ہوتے ہیں ملتے ہیں تجدید قوت اور اضافہ کر دیتے ہیں خبر تجدید بن رہی ہے یہ پورا مقتدہ ہے وہاں تقریر بالخبر مقبولی تجید جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے یہ سارے صفات جو ہیں وہ وہ امور زائدہ جو مخترین ہوتی ہیں خبر مقبول کے ساتھ یہ اضافہ کر دیتی ہیں اس کو عزو قوت کے پتا جا اور بنا دیتی ہیں اس کو ممیز ایک جدا اس کی حیثیت کر دیتی ہیں ہی اپنے غیر سے یعنی اخبار مقبولہ عام اخبار مقبولہ سے اخراج جو کہ دوسری ہیں کون سی الخالیہ من تلک الامور جو ان امور سے خالی ہوتی ہیں ان زائد امور سے رجوعی علیہ اور یہ جو امور زائدہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ خبر مقبول میں نہیں ہوتی ہے یہ ترجیح دے دیتے ہیں اس خبر مقبول کو علیہ ان خبر مقبول کو جو انتقالی ہوتی ہیں انواع ہو اس کی انواع کون کون سی ہیں الخبر المقبول المختص بالقرائن انواع کی بہت ساری انواع ہیں اشہر ہوا نمبر ایک ما اخرجہ فی صحیحیہما مما لم یبلغ حدت حدت تواتر کہ وہ اخبار جن کو وہ احادیث جن کو شیخین نے روایت کیا ہے اپنی صحیح میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر لیکن وہ وہ احادیث ہیں لم لوگ حضرت حضرت جو کہ تباتر کی حد کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں لیکن شیخین کی تفریح فقط احتفت بھی ان مینا ان احادیث میں یا ان خبر احاد کے اندر جو یہ وہ خبر احاد ہیں کہ جو قرائن کے ساتھ مختص ہیں اچھا وہ کرائم کیا ہے یہ جو کرائم سے ملی ہوئی ہیں ان کرائم وہ کرائم کون کون سے ہیں حاضر جلال امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کی جلالت اس معاملے کے اندر کہ اللہ نے ان کو جو مقبولیت عطا فرمائی ہے وہ مقبولیت بہت بڑی بات ہے تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما اور یہ دونوں حضرات شیخین مقدم ہیں صحیح حدیث کی تمیز کرنے میں اعلیٰ غیرہما دوسرے محدثین سے پہلی بات ہے شیخین کا مقابلہ تو کوئی نہیں ہے تو اگر وہ کوئی حدیث بیان کر رہے ہیں اگرچہ وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچی لیکن ان کا بیان کرنا ہی ایک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم سمجھیں گے کہ یہ خبر مقبول ہے اور اس کے جو قرائن ہیں وہ بہت عمدہ ہیں کتابیں العلماء لکتابیہما بالقبول کے علماء نے ان دونوں کی کتابوں کو قبول کیا ہے بہت بڑی مقدار میں قبول کیا ہے بحاظت طلب کی وحدہ اقوا حفاظت العلم من مجرد کثرت طرق طرق القاصرة عن التواتر یہ جو ترقی بالقبول ہے یہ اکیلا ہی وحدہ یہ اکیلا اقوا افادت العلم علم کے افادے میں بہت قوی دلیل ہے یا بہت قوت رکھتا ہے یہ ترقی بالقبول اس سے من مجردی کثرت طرق محض کثرت طرق سے وہ کثرت جو کہ تباتر تک نہ پہنچتی ہو الفاظ رسی تواتری تباتری ایسی کثرت جو تباتر تک نہ پہنچتی ہو لیکن بہرحال کثرت ہو محض اس کثرت سے زیادہ یہ چیز ترقی بالقبول ہونا یہ زیادہ قوی چیز ہے تو گویا کہ یہ تین چیزیں بیان کی ہیں لیکن یہ تینوں کا ایک ہی ممبا اور مرجا ہے اور وہ نمبر ایک میں انہوں نے بتا دیا کہ ماں ماں اپنی صحیح میں جو انہوں نے تقریب کر دی ہے اس تقریب کی پھر تین وجوہات ہیں یعنی شیخ شیخین سے کسی حدیث کی نسبت ہونے کی وہ تین وجوہات انہوں نے بتا دی اچھا اب مختصر قرائن ہونے کی دوسری قسم کون سی ہے المشہور کہ اذا كانت له طرق متباينه سالمه كلها من ذوات الرباط والعلل کہ خبر مشہور ہو اذا كانت له طرق طرق ہو متباینہ مختلف لیکن وہ سارے طرق سالمه سارے کے سارے سالم ہوں محفوظ ہوں من ذوات الرباط والعلل رابیوں کے اندر رابیوں کے ذوق سے پاک ہوں اور اس میں کوئی علت بھی نہ ہو تو یہ حدیث بھی مقبول ہو جائے گی کیونکہ اس کے ساتھ بھی قرائن مختص ہیں نمبر تین جیم الخبر المسلسل بالآئمت الحفاظ المتقنین حیث لا یکون غریبا وہ خبر جو کہ مسلسل خبر مسلسل ہو بالآئمت الحفاظ ان آئمہ سے جو کہ حفاظ بھی ہیں یعنی حفاظ کا مطلب ہے کہ ان کا ضبط جو ہے وہ قوی ہے متقن بھی ہیں یعنی نیک بھی ہیں ان کا عدالت ان کی معروف ہے حیث لا یکون غریبا لیکن اس طور سے کہ وہ روایت غریب نہ ہو یعنی صرف ایک راوی نہ ہو کل حدیث الذي يرويه الامام الاحمد عن عن الامام عن الامام الشافعي کہ جیسے وہ حدیث جس کو روایت کیا ہو امام احمد نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے پھر ویرویہ الامام الشافعی عن الامام عن الامام مالک پھر امام شافعی نے آگے اس کو روایت کیا تھا امام مالک سے حدیث دی تھی انہوں نے امام مالک سے اچھا اب تین واسطے ہو گئے امام احمد پھر امام شافی پھر امام مالک امام احمد امام شافی تھے امام شافی امام مالک تھے اب آگے دیکھیے امام احمد روح پھر روایتی عن الامام شافی اب امام احمد کے ساتھ مشارک ہو جائیں مل جائیں غی امام احمد کا غیر یعنی کوئی اور رابی بھی مل جائیں امام احمد کے ساتھ پھر روایت کرنے میں عامل امام شافی امام شافی سے یعنی امام احمد نے امام شافی سے تو حدیث نقل کی لیکن امام احمد کے ساتھ کوئی اور بھی راضی ہوں جنہوں نے امام شافی سے لی ہو یعنی امام شافی کے دوست شاگرد کہ امام احمد ہوں اور ایک امام کو کوئی بھی ہوں تو یہ غریب نہ رہی نا روایت یہ غریب تو وہ چیز جس کی سمجھ ایک ہو جائے ہر طریقے میں اور ایسے ہی جب امام شافی نے آگے امام مالک سے لی تھی تو کہتے ہیں کہ وہ امام کہ امام شافعیہ کہ امام شافی کے ساتھ مشارک ہو جائے کوئی اور غیر ہو امام شافی کے علاوہ خزان کا غیر رہو پھر روایت یا یعنی امام مالک امام مالک سے روایت دیتے ہوئے جب امام شافی نے امام مالک سے روایت لی تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی شریف ہو یعنی امام مالک سے کسی اور نے بھی آگے روایت کی ہو تو گویا کہ یہ حدیث غریب نہ رہے گی تو یہ خبر ہو جائے گی حکم خبر مقبول مخبول اخبار کہ اخبار احاد میں سے جتنی بھی اخبار احاد ہیں اس میں سے یہ سب سے راجع ہوگی اخبار احاد میں جو خبر مقبول ہوتی ہیں ان خبر مقبول میں سے اس, اس کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی فلو تعارض الخبر المختص بالقرائن مع غيره من الاخبار المقبولة قدم الخبر المختص بالقرائن چنانچہ اگر تعارض ہو گیا اس کا الخبر المختص بالقرائن کا مع غیره کے ساتھ محض اخبار مقبول کے ساتھ ایک ہوگی اخبار خبر مقبول ایک تو اگر خبر مقبول مختص قرائن کا تعارف خبر مقبول محض کے ساتھ ہو جائے گا تو خود الخبر المقص بال قرائن تو پھر وہ خبر جو بالقرائن ہوگی یعنی مقبول بالقرائن ہوگی اس کو ترجیح دے دی جائے گی المقصد الثانی تقسیم الخبر المقبول الى معمول وغیر معمول بھی اس سے قبل ہم نے جو خبر مقبول کی تقسیم پڑی تھی وہ اس کے درجات کے اعتبار سے تھی جس میں ہم نے پہلی قسم وہ بنائی تھی کہ جس کے اندر صحیح اور حسن آتی تھی پھر صحیح کے ماتحت صحیح آتی صحیح رہی اور حسن کے ماتحت حسن تھی حسن اور دوسری قسم ہم نے بنائی تھی یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں خبر مقبول مستقبل کرانے یہ درجہ بندی کے اعتبار سے تھی لیکن اب معمول بھی اور غیر معمول بھی کے اعتبار سے خبر مقبول جو ہے وہ یعنی قابل عمل اور غیر قابل عمل ہونے کے اعتبار سے بھی اس کی آگے ہم دو قسمیں بنانے لگے ہیں ينقسم الخبر المقبول إلى قسمين معمول به وغير معمول به وينبثق انبثاق انبثاق कहते हैं फूटने को किसी चीज का तोड़ تقسيم निकलना यानी तकसीम तो अब मजीद तकसीम हो जाएगी وينبثق عن ذلك نوعان من انواع علوم الحديث وهما المحكم ومختلف الحديث والناسخ والمنسوخ ول منسوخ معمول اور غیر معمول بھی ہونے کے اعتبار سے اس کی پھر آگے دو نوع دو قسمیں بنے گی ایک قسم محکم و مختلف الحدیث اور ایک قسم اور منسوخ بنے گی یہ ہم خبریں مقبول کی بات کر رہے ہیں تعریف المحکم اسم مفعول اس کو مقبول بیمانہ یحکم سے اس میں مقبول هو الحديث المقبول الذي سلم من نے مثله اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں وہ حدیث مقبول جو محفوظ ہو اپنی جیسی حدیث کے معارضے سے دو حدیثوں کے درمیان اگر تعارض آ جائے اور دونوں حدیثیں برابر ہوں اپنی قوت کے اعتبار سے تو ایسی حدیث جو ہے وہ بن جائے گی مختلف حدیث لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر محکم بن جائے گی کسی حدیث کا آگے کسی دوسری حدیث کے ساتھ معارضہ پیش نہ آ رہا ہو اکثر احادیث میں حاضر نہ ہو اور اکثر احادیث قسم کی ہی ہے کہ کوئی ان کا آگے کسی دوسری حدیث کے ساتھ تعارض نہیں آتا احادیث المتعارضہ تو المختلف لیکن وہ احادیث جو کہ متعارض ہیں اور مختلف ہیں فهي قليلة جدا بالنسبة بالنسبة لمجموع الأحاديث مجموع الأحاديث المقابلة من में वो बहुत ही कलील है अच्छा जी ये तो मोहतरम مختلف تعریف تعریف مختلف الحدیث لغة هو اسم فاعل من الاختلاف مختلف اسم فاعل من الاختلاف ضد الاتفاق والمراد بمختلف الحديث الاحاديث التي تصلنا فيخالف بعضها بعضا في المعنى کہ وہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں لیکن اس حال میں کہ خالف بعضها بعضا في المعنى بعض بعض کی مخالف ہو رہی ہیں معنی کے اعتبار سے یعنی ظاہری معنی میں وہ او او ان کے مابین جو ہے وہ تعارض آ رہا ہے سلام میں کیا کہیں گے هو حدیث المقبول المعارض بمثله مع امکان بينهما یہ وہ حدیث مقبول ہے کہ جو معارض ہے اپنی جیسی حدیث کے باوجود اس بات کے لیکن ساتھ اس بات سے امکان ہے ان دونوں معارض حدیثوں کا آپس میں جمع ہونے کا بھی یعنی تعارض جو ہوگا پھر وہ ظاہری ہوگا حقیقت میں تعارض نہیں ہوگا یعنی هو الحدیث الصحیح یعنی یہ وہ حدیث صحیح ہوگی اول حسن یا وہ حسن حدیث ہوگی یا یہ مختصر القرائن ہوگی الزی یجیء حدیث آخر کہ ایسی حدیث ہوگی کہ الزی یجیء حدیث آخر مثلہ فی المرتبتی والقوتی کہ ایک اور حدیث مرتبے میں اس جیسی بھی آ جائے گی مرتبے اور قوت میں ایک اور حدیث بھی آ جائے گی میں مناسب فلمانہ ظاہر اور یہ جو نئی آنے والی حدیث ہوگی وہ مناسب ہو جائے گی مانا کے اعتبار سے ظاہر کے اعتبار سے مانا میں کس سے اس حدیث صحیح اور اس حدیث حسن کے گویا کہ ایسی حدیث صحیح یا ایسی حدیث حسن کہ جس کے مقابل میں ایک اور حدیث اس جیسی آ جائے گی مرتبے اور قوت کے اعتبار سے اس جیسی لیکن وہ مناقض ہوگی معارض ہوگی معنی میں ظاہر کے اعتبار سے ظاہر یعنی بازی نظر میں لگے گا کہ وہ مناقض ہے وَيُمْكِنُ لِأُولِ الْعِلْمِ وَالْفَهْمِ السَّاطِبِ أَن يَجْمَعُوا بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا بِشَكْلٍ لیکن اس بات کا امکان رہے گا اہل علم اور اہل فہم کے لیے تو بہت عمدہ فہم رکھتے ہیں کہ وہ جمع کر سکے ان دونوں کے مدلولائن کو یعنی تار ظاہری ہوگا مدلول دونوں کا ایک ہوگا بے مقبول مقبول طریقے کے ساتھ مثال مختلف کی مثال کیا ہے حديث لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة الذي رواه مسلم <clears throat> مع حديث فر من المجزوم فرارة من الأسد اچھا یہ دونوں حدیث ہیں رواہما البخاری دونوں حدیثیں ان دونوں کو بخاری نے روایت کیا ہے <clears throat> فہذانی حدیثانی صحیحانی یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں ظاہرهما التعارض لیکن ان دونوں حدیثوں کے ظاہر میں تعارض ہیں کیا تعارض ہے حدیث میں آتا ہے کہ لا ادوا بلا سیارہ کہ مرض جو ہے وہ متعدی نہیں ہوتا لا اجوا مرض کے اندر تعدی نہیں ہے کہ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو لگتا جائے بلا سیارہ اور فال نکالنا بھی درست نہیں ہے کوئی فال بھی نہیں ہے دوسری حدیث میں کہ الاسد اس طرح شیر سے بھاگتے ہو ایسے ہی مجزوم سے بھاگو مجزوم ایک بیماری ہے جزام تھی اس میں آزاد جو ہے وہ وہ ہو جاتے ہیں بیکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر بھاگو مطلب کہ مجلوم آدمی سے فوراً بھاگو کہ کہیں بیماری تمہیں آگے نہ لگ جائے ایسا بھاگو جیسے کہ شیر سے ڈر کے بھاگتے اب یہ دونوں میں ظاہری تعارض ہے لیکن اقبال ین کے لاجوا اس لیے کہ پہلی عجیب کو نفی کرتی ہے تعدی ہونے کی مرض کے متعدی ہونے کی رسانی اس بتوہا اور ثانی جو ہے وہ دوسری حدیث جو ہے وہ اس کو ثابت کر رہی ہے وقت جمع علماء بینہما لیکن علماء نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دی ہے ان دونوں کو جمع کیا ہے وَغَفَّقُوا بَيْنَ مَعَانَاهُمَا عَلَى وُجُوهٍ متعددتن متعددتن اذکروا هنا ما اختاره الحافظ ابن حجر ومفادہ ما یلی اور موافقت بیان کی ہے موافقت پیدا کی ہے علماء نے ان دونوں کے معنی کے اندر مختلف متعدد طریقوں کے ذریعے میں ذکر کروں گا یہاں پر اس کو جس کو حافظ ابن حجر نے پسند کیا ہے اور اس کا مفاد یعنی وہ اس نے انہوں نے وضاحت کیا کی ہے وہ یہ ہے جو بھی آ رہی ہے کیفیت الجمعی بینہما ان دونوں کے درمیان جمع کرنے کی کیفیت کس طریقے سے جمع کیا ہے وکیفیت الجمع بین حاضین الحدیثین ان یقالا ان العدوہ منفیت وغیرہ ثابتتن تعدی کو متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے حدیث میں اور اس کے غیر کو یعنی مرض متعدی نہیں ہوتا ثابت یہ ثابت ہے مرض متعدی نہیں ہوتا اور یہ منفی ہو گیا یہ بات منفی اس بات کی نفی ہوگی کہ مرض آگے سے آگے چلتا ہے وغیرہ اور اس کا غیر یعنی مرض نہیں چلتا یہ ثابت ہے دلیل قولی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل اس یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہمیں اس بات میں ملی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یعدی شیئن شیئن کوئی چیز چیز کسی دوسری کو آگے نہیں چلاتی <coughs> اچھا اب آگے چلنے سے تھوڑا سا پہلے میں یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بارے میں کئی چیزوں کو کہتی ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ خاص طور پر زکام اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو جراثیم ہیں یہ آگے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس لیے چھینک والے کو یا وہ اپنے منہ کو لپیٹ کر رکھے یہاں تو اس چیز کا بہت زیادہ وہ خیال رکھتے ہیں لوگ بھی ایک اس کے گلاس میں پانی بھی نہیں پیئیں گے وہ اپنا الگ رکھے گا جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کے جوتے میں شفا ہے یہ تو خیال ویسے ہی یعنی اگر آدمی ٹھیک ٹھاک بھی ہو تب بھی وہ ایک دوسرے کے برتن استعمال نہیں کرتے کہ یہ اس کے جراثیم جو ہے وہ ہمیں لگ جائیں گے لیکن ہم جو ہے وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹے میں شفا رکھی ہے اور ایک برتن میں کھانا اور ایک پیالے میں پانی پینا تو بے شمار احادیث سے ثابت ہے بے شمار دور کے زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہر ایک الگ الگ برتنوں میں جو ہے وہ کھائے اور پیے گا وہ ایک ہی بڑے تھالی میں کھایا کرتے تھے اور ایک ہی بڑے پیالے سے آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیاں ڈالی اور سب کو باری باری پلانا شروع کیا تو سب نے پیا اور پھر جو ہے وہ بچ گیا اس طرح کے بیسویں بیسویں واقعات موجود ہیں اس لیے ان واقعات کے ہوتے ہوئے اتنی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے حضور کے اتنے مقبول عمل کے ہوتے ہوئے ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مسلمان کے جراثیم جو ہے کو آگے منتقل ہوں اور وہ خراب ہوں ان شاء اللہ نے صحت اور برکت رکھی ہے البتہ اگر کسی کو اپنی طبعی ناگواری ہے تو وہ اجازت ہے اس بات کی یعنی کوئی حرام نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے ضروری کرنا ہے اور نہ ہی یہ ہے کہ ضروری نہیں کرنا اپنی طبیعت کے موافق اس میں چلا جا سکتا ہے جیسے کہ مکھی اگر پانی میں دودھ میں کسی چیز میں گر جائے تو مکھی کے ایک پر شفا ہے اور دوسرے پر میں بیماری ہے تو یہ ہے کہ اس کو دبو دو تاکہ اگر بیماری والا پر گرا تھا تو شفا والا پر بھی اس کے اندر آ جائے اس کو پھینک دو اور دودھ کو استعمال کر دو لیکن وہ کہانی لکھا ہے کہ اگر کسی کی طبیعت جو ہے وہ اس پر آمادہ نہ ہو راحت زیادہ آ جائے اور تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ اپنی اس طبیعت کے وجہ سے وہ ایسا نہ کرے ورنہ کھانے سے اس کی طبیعت اور اچاٹ ہو جائے گی وہ اپنے آپ کو پریشان کر لے گا یہاں حدیث تو یہی کہتی ہے جی وغیرہ اس سے آگے ٹرانسفر نہیں ہوتا کوئی چیز متعدد نہیں ہوتی کوئی حضور واضح حدیث آ گئی کوئی مرض دوسرے مرض کو متعدد نہیں کرتا انسان کے لیے اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے ممکن ہے کہ اس کے جو وہ ہوں اس کو نہ لگتے ہوں یا اس کے لیے وہ نقصان دینا ہو کیونکہ بیکٹیریا جو ہے وائرس یہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے وہی کسی کے لیے نقصان دہ ہیں تو ہم تو حدیث پر جو ہے وہ زیادہ اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں بنسبت جو ہے وہ میڈیکل سائنسز کے موجودہ جدید سسٹم کے اچھا جی ہاں جی باقی ہے کہ وہ حدیث اس آدمی کا قول وہ حدیث لمن عارض رہو جو تعارف کرتا ہے اس باب میں یعنی دوسری حدیث کے ساتھ کہ بین البعید الاجرب یکون بین الابل الصحیحة فیخالطها فتجرب ہاں وقول اور ہمارا جواب اس آدمی کے لیے کہ جو تعارض پیش کرتا ہے کہ وہ بعید جو کہ وہ اونٹ جو کہ بیمار تھا یقون بین البل صحیح ہے وہ صحیح ابل کے درمیان میں رہا فیخالص ہوا اور اس نے اپنی بیماری کو ان ان, ان ان کے کے درمیان میں منتقل کر دیا تو کیا ہوا کہ تو وہ اونٹ بھی جو صحیح اونٹ تھا وہ بھی بیمار ہو گیا تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حدیث ہے کہ فمن عادل اولا کہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو یہ بیماری کہاں سے کہاں سے پہنچی تھی پھر یعنی ان اللہ تعالیٰ نے ابتدا کی اس مرض کی ثانی میں کما ابتدا فی الاول جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے میں ابتدا کی تو ہم بجائے یہ کہیں کہ دوسرے اونٹ نے یا پہلے اونٹ نے دوسرے اونٹ کو بیماری دی ہم یہ کہیں گے کہ دوسرے اونٹ کو بھی اللہ ہی نے بیماری ابتدا دی جیسے پہلے اونٹ کو ابتدا اللہ نے دی تھی وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْزُومِ بہرحال وہ معاملہ وہ حکم کہ بھاگو مجزوم سے فمن باب سد ذرائع تو یہ سد ذرائع کے باب میں سے ہے سد ذرائع کسے کہتے ہیں ای یعنی اللہ يتفق للشخص للشخص شخص الذي يخالف ذلك المجزوم حصول شيء له من ذلك المرض بتقدير الله تعالى ابتداءً لا بسبب الاسم الاسم فأمر بتجنب المجزوم دفعا للوقوع هذا الاعتقاد الذي يسبب الوقوع في جی کہ پہلے میں اس کو سمجھنے کے عبارت سے پڑھ لیں گے تاکہ عبارت حل کرنے میں آپ لوگوں کو وہ نہ ہو کہ بات ہی سمجھ میں نہ آ سکے ذرائع خزے کہتے ہیں کہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس آدمی کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے کہ میں مجزوم کے ساتھ تھا اس لیے مجھے جزم ہو گیا جزام کی بیماری لگ گئی حالانکہ اس کو جزام کی بیماری اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی تقدیرن اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہوا تھا اس کو لگ گئی لیکن جب آدمی بیمار ہوتا ہے حالات میں آتا ہے تو جزا فضا بڑھ جاتی ہے بسا اوقات اور رضا بالقضا ختم ہو جاتی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں غلط اعتقاد کر بیٹھے اور گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس لیے بجائے اس کے کہ وہ یعنی سد و ذرائع ہو گیا کہ بجائے اس کے کہ اس کا اعتقاد ادھر ادھر بھٹ کے پہلے سے ہی اس کو کہہ دیا کہ کہیں منتقل ہو جاؤ کہ جو بھی آنی ہوگی تو تمہیں کم از کم یہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ تمہیں بدگمانی نہیں رہے گی تو اس حدیث کے کو کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ بھاگو ایسے تاکہ کل کو تم اس غلط عقیدے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور گناہ گار نہ ہو جاؤ اب عبارت دیکھیے اللہ ابارت حصول مجلوم کہ اتفاق نہ ہو جائے اس شخص کے لیے الخال جو کہ مل جل رہا تھا اس مجزوم سے بارہ حصول شعین کسی شے کا حاصل من ذالک المرضی اس مرض سے کسی شے کا حاصل ہونا یعنی وہ مرض اس کو اتفاق نہ لگ جائے تقدیر یہ اتفاق نہ ہو جائے تعالی ابتدان اللہ کی تقدیر سے ہی ابتدان یعنی یہ اتفاق یہ معاملہ نہ اس کے ساتھ ہو جائے کہ وہ اس مرض میں سے کچھ پا لے لیکن پائے گا وہ پھر بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ابتدا نہ کہ بلا المنفیہ نہ کہ اس تعدی کی بنیاد پر اس متعدی ہونے کی بنیاد پر جس کی نفی کی گئی حدیث میں فیا ظلم لیکن وہ یہ گمان کر بیٹھے گا کہ ان ظالی کا کہنا یہ مرض جو ہوا ہے بے مخالف ہی لہو یہ میرا مخالف ہونا ملنا جلنا اس جزام والے مرض کے ساتھ ہوا تھا سیاح تو وہ اعتقاد کر بیٹھے گا گاجوا مرض کے متعدی ہونے کے صحیح ہونے کو سیاح کا اور پھر وہ مبتلا ہو جائے گا اسم کے اندر عمر آپس اس کو حکم دیا گیا تجنبل دور رہنے کا مجلوم سے دفعل اعتقاد دور رہنے کے لیے اس اعتقاد میں واقع ہونے کے اس اعتقاد میں واقع ہونے سے اس کو بچانے کے لیے اس کو تجنب کا حکم دیا گیا الذي يسبب يسبب الوقوع في الاسم یعنی یہ اعتقاد وہ ہوگا کہ جو سبب بن جائے گا اس کے گناہ میں واقع ہو جانے کے جی اس کی بھی یہی آپ بنا لیں کہ جب تعاون کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہوں گے تو لوگ کہیں گے کاش ہم نہ جاتے اور اعتقاد جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوقات سے آنا شروع ہو جائے گا اور جس کے ساتھ بیٹھے ہوں گے سب سے زیادہ اسی کو ہوگا کہ تو نے مجھے بیماری لگائی ہے لڑائی پیدا ہو جائے گی کئی اسباب پیدا ہوں گے بہتان ہوگا کئی سارے معاملات پیش آنا شروع ہو جائیں گے اسی لیے ایک ثابت ہے نا وہ نہیں گئے تھے اور وہیں پر ان کی پھر انتقال بھی ہو گیا تھا جی ماضا متعارضین مقبولین اچھا جی اگر دو حدیثیں کسی شخص کو مل جائیں تو اب وہ کیا کرے ماضا من اس آدمی کے اوپر کس چیز کا وجود ہے جو پائے دو حدیثوں کو جو کہ متعارض ہوں مقبول بھی ہوں علیہ ان یتبع المراحل الاتیہ ضروری ہے کہ وہ ان آنے والے مراتب کا اتباع کرے مراحل کا پہلا کام کیا کرے ازا ام جمع بینہما اگر ان دونوں حدیثوں کو آپس میں جمع کرنا ممکن ہو تو کیا کرے تو جمع کرنا متعین ہو جائے گا اور یعنی دونوں کو جمع کرنا طے ہو جائے گا یہ بات طے ہو جائے گی کہ دونوں کو جمع کر لو اور ان دونوں پر عمل واجب ہو جائے گا اب دونوں حدیثوں پر عمل واجب ہو جائے گا دوسری صورت جمع اگر کسی وجہ سے بھی جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پہلی کام کا پہلا کام کیا ہوگا احاد ناصر اگر تو معلوم ہو جائے ان دونوں میں سے کسی ایک حدیث کا ناصر ہونا قدم نہ عامل نہ بھی تو ہم اس کو مقدم کر دیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے ظاہری بات ناصف کو کو مقدم کریں گے منسوخ پر اور عمل کریں گے ناصف پر اور منسوخ کو ترک کر دیں گے رجحنا الاخر بوجه من وجوہ ترجیح تو پھر ہم ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دیں گے کون سی وجوہ ترجیح اللہ تب لوگوں حمسین جو کہ پچاس اس کے اس کے وجوہ ترجیح ہیں پچاس قسم کی وجوہ ترجیح ایک ایک ایک کر کے دیکھیں گے کہ اگر ایک حدیث کے پاس سینتالیس وجوہ ترجیح آتی ہیں دوسری حدیث کے پاس پانچ آتی ہیں پیاری بات ہے پینتیس آتی ہیں پندرہ آتی ہیں دوسرے کے پاس تو بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس وجوہ ترجیح زیادہ ہیں تو اگر پہنچتی ہیں پچاس کسی کے پاس اکثر یا بہت زیادہ عمل نہ تو پھر ہم پر عمل کر لیں گے اگر کوئی دوسرے کے ایک دوسرے کے اوپر وجوہ ترجیح نہ ہو جو کہ بہت ہی نادر ہوتا ہے بہو نادر خود ہی انہوں نے آگے کہہ دیا ایسا بہت ہی ممکن ہوتا ہے یعنی ناممکن تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہت ہی نازر ہوتا ہے قلیل ہے کیونکہ پچاس میں سے اگر چھبیس بھی ایک طرف گئی اور چوبیس ایک طرف ہوگی تو چھبیس تو پھر بھی چھبیس والے کو مل جائے گی تو ایسا بہت ہی مشکل ہے کہ بالکل پچیس پچیس برابر نہیں تو کیا ہم کریں گے توقف نہ ہم توقف کر لیں گے عمل پر ہما ان دونوں حدیثوں پر عمل کرنے سے توقف اختیار کریں گے کا یہاں تک کہ یہاں مرد ہوں یہاں تک کہ ہمارے لیے مرجح ظاہر ہو جائے کسی کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ زیادہ ہمارے لیے راجح ہو جائے پھر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے لیکن یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے یہ محدثین کے کرنے کا ہے کہ وہ تجدید تلاش کر کے طے کریں گے اہمیت ہم لگ هذا العلم من أهم العلوم الحديث إذ إلى معرفته جميع العلماء تمام علماء کو اس کی کی معرفت احتیاج ہے انہوں نے خود بات کر دی لیکن اس علم کی تکمیل اور اس میں مہارت کون رکھتے ہیں وہ کہ جو آئمہ ہیں جامعون بین الحدیث والفقہ جو حدیث اور فقہ دونوں علوم کو اور اس اس کو اپنے درمیان رکھتے ہیں اور کون بل اصولیون الغواسون علی المعانی دقیقہ اور وہ اصولی اصولیین جو کہ غوطہ خور ہیں جو کہ جو کہ گہرا گہرائی تک جاننے والے ہیں معانی دقیقہ کے اوپر فہا اولائی فہا اولائیم الذین لا یشکل علیہم منہ الا النابل تو ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یشکل علیہم ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے حادیث کا آپس میں تطبیق دینا یا تطبیق نہ ہو تو کسی ایک حدیث کو دوسری پر ترجیح دینا الناظر مگر بہت ہی کم مقامات ایسے ہیں جہاں پر وہ آ کر مشکل پیش آتی ہے کہ دونوں حدیثیں بالکل برابر کی ہیں تو کس کو ترجیح دیں اور کس کو نہ دیں ایسے مقامات بہت ہی نادر اور قریب ہوتے ہیں اور نامومی طور پر جو اہل علم حضرات ہیں وہ اس کے درمیان میں تعارض کو ختم کر ہی لیتے ہیں تعارض الادلتی قد شغل العلماء اور عدلہ کے تعارض نے علماء کو مشغول کیا ہے یعنی اس علم کے اندر علماء مشغول ہوئے ہیں رفیحی اور اس کام میں لگنے سے ظاہرت موہبتهم ظاہر ہوئی ان کی حیبت حیبت سے سمرد علمی آ... نظری کہہ لیں اتنے اہم ایک علمی کام میں کہ جہاں پچاس پچاس وجوہ ترجیحات ہوں اور پھر وہ طے کریں کہ کون سی اس سے ان کی دقت نظری اور علمی حیبت جو ہے شان جو ہے حیبت زیادہ شان جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے وہ دقت اختیاری ہم یہ سب چیزیں ان کی ظاہر ہوتی ہیں کما اور ایسے ہی ہے جیسے ضلع کی ہی اقدام ہوں من فاضا غمارو من بعض المتفسرین على مباعد العلماء کہ جیسے پھسل جاتے ہیں ان لوگوں کے قدم من فاضا غمارا وہ آدمی جو بڑے فاضا کہتے ہیں یعنی گھسنا داخل ہونا اور غمار بڑا پانی سمندر کا بھی حصہ ہے جو سمندر کے گہرے پانی کے اندر غوطہ لگانے کی کوشش کرتا ہے کون ممباز متصف جو کہ ان لوگوں میں سے جو اس اس, اس شعبے میں سفل مکتب ہیں اعلیٰ مباعد العلماء جی میں وائد العلماء کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس کس ساتھ متعلق ہوگا یعنی مواعد مواعد کہتے ہیں علماء کے کرنے کے یعنی مسائب اصل تو اس کا مطلب ہے مسائب یعنی جو کرنے کے علماء اور اہل علماء سے مراد بڑے بڑے اہل علم علماء کی تقلید میں انہوں نے جب غوطہ لگایا تو پھسل گئے اور ان کے قدم جو ہے وہ بہک گئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے یہ کرنے کا کام نہیں ہے کہ احادیث کو دیکھ کر اس کے درمیان وجود ترجیح قائم کر کے یہ کہہ دے کہ یہ حدیث راجہ ہے یہ حدیث مرجو ہے بلکہ یہ اہل فن حضرات کا ہی کام ہے انہیں کو ہی یہ لائق ہے اور وہی یہ طے کر سکتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے اس گہرے پانی میں غوطہ لگانے کی کوشش کی لیکن وہ اتنے علم کو اپنے پاس نہیں رکھتے تھے لیکن کام انہوں نے وہ کیا جو اہل علم حضرات کا تھا تو وہ ان کے قدم جو ہے وہ اس سے پھسل گئے اشر المصنفاتی تھی اختلاف الحدیث امام شافی ایک یہ ہوگی کتاب اور وہ ابل من تکلم وصنف فیہ امام صاحب وہ پہلے ہیں جنہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے اور تصنیف کی ہے تعبیر مختلف الحدیث ابن قتیبہ الدین دینوری اور تیسری مشکل ابی جعفر احمد ابن آج اتنا ان شاء اللہ پڑھتے ہیں جی آپ لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا بتائیے بات پھر آگے اگلا سبق آپ لوگوں کا کتنے بجے ہے بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے بارہ مین یعنی آپ لوگوں کے کون کیا وقت بنے گا تو یہاں اس وقت بارہ ہو رہے ہیں اچھا آج نہیں ہے آٹھ پندرہ ٹھیک ہے جی تو ہم فی الحال اپنے اسباق کی ترتیب اسی طرح ہی رکھیں گے کہ دو تین دن تو میرے پاس ہوتے ہی ہیں فارغ ان اوقات میں باقی وقت ملتا گیا تو پڑھ لیں گے نہیں تو انشاءاللہ ان دو دنوں میں ہم پڑھ لیا کریں گے جس میں جمعہ ہفتہ اتوار یہ تین دن ایسے ہیں کہ جس میں میں دو دن ہفتہ جمعہ کا ہفتہ کا یا اتوار کا دن میں پڑھا سکتا ہوں باقی اوقات بھی انشاءاللہ جیسے ٹائم مل جائے گا تو میں ایک دو دن پہلے آپ کو بتا دیا کروں گا جی مختلف قرائن مقبول ہی کی قسم ہے مقبول میں وہ ایسی مقبول جس کے ساتھ جو ہے وہ قرائن مل جائیں جس کے ساتھ تین ہم نے قرائن بیان کیے ہیں ایسے کوئی بھی چیز مل جائے تو وہ مقبول بن جاتی ہے لیکن سادہ مقبول سے یہ بڑھ جاتی ہے باقی جو ہے وہ الحمدللہ للہ آپ حضرات سارے جو ہیں وہ دین کی محنت میں کوشش میں سارے لگے ہی ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مزید آگے بڑھنے کی ترقی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر آن اور ہر لہجہ جو ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالی عطا فرماتے رہیں کیونکہ علم بغیر عمل کے جو ہے وہ بہت ہی ناقص ہے اور بڑا دو دھاری تلوار ہے کہنے دو دھاری تلوار ہے کہ وہ پھر انسان کو اسی لیے آتا ہے نا کہ علماء علماء جو ہوں گے وہ سب سے پہلے جہنم میں اور سب سے گہرے جگہ پر ان کو زیادہ اٹھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے حوالے کر کے چلنا اس میں بڑی بڑی ہی خیریں چھپی ہوئی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نصیب فرماتے ہیں تو اس کو بزرگوں کے ساتھ اہل اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اسی لیے یہ اللہ کا سلسلہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ انبیاء کو بھیجا گیا اور ان سے پھر تربیت ہوئی آگے ایسے ہی پھر وہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہا تو اپنے آپ کے اوپر اور اپنے نفس پر اعتماد کر لینا یا محض کتابوں سے پڑھ لینا یہ کافی کبھی بھی نہیں رہا فائدہ ضرور ہے لیکن عرفہ اور اونچے مقامات تک جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بڑوں بڑوں کے کے ان جن کو اپنے اوپر پوری گرفت ہے اور جن کے اوپر ان کے بڑوں نے اعتماد کر کے ان کو اس لائق اور اس اہل بنایا کہ وہ آگے دوسروں کی تربیت کر تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ دوسرے فائدوں سے بہت بڑھ جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کی کسی بھی اعتبار سے کسی بھی شعبے میں کسی بھی کام میں رہتے رہنے سے اور ماحول میں جڑے رہنے سے فائدہ ہوتا رہتا ہے لیکن جو اعلیٰ مراتب تک پہنچنے کا جو معاملہ ہے وہ وہ رہ جاتا ہے اپنے قلب کو پاک مزکہ مصفہ مجلا کر لینا یہاں تک کہ اللہ کی محبت اس کے اندر داخل اور طے وسط ہو جائے گڑ جائے کیونکہ یہ دل اللہ کی آماج ہے اگر یہاں اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دنیا کی محبت ہوگی کیونکہ ایک پیالے کے اندر آگ اور پانی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک برتن میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر مخلوقات کی محبت نکلتی جائے گی اور اگر ان کی مخلوقات کی چیزوں کی انسانوں کی اور چیزوں کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت غیور ہے وہ چلی جائے گی تو اللہ والوں نے اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کے لیے جو ایک کسبٹی رکھی ہے یا ان کے بھی جو ایک پیمانہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ولدین امن اشد حب اللہ ان کی دلوں میں اللہ کی محبت جو ہوتی ہے وہ اشد ہوتی ہے باقی سب کی محبت شدید ہو جائے کوئی وہ اس کی اجازت ہے صرف اجازت نہیں بلکہ اچھی چیز ہے خاندان کی گھر والوں کی بیوی کی بچوں کی خامن کی رشتے داروں کی چیزوں کی گھر گاڑی کی پیسے کی سب چیزوں کی محبت دل میں شدید ہو جائے کیونکہ یہ طبیعی چیز ہے انسان کو اس سے انس اور موافقت ہوتی ہی ہے لیکن اشد محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے لیکن اس کا جو ہے وہ پیرامیٹر جو ہے وہ وہ, وہ یہ ہوگا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت میں اللہ ہی کی بات کو مقدم کر کے چلتا رہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت اشد ہے ورنہ مخلوقات کی محبت سے بڑھ جائے گی تو یہ دل جو ہے وہ اللہ نے خالص اپنی محبت کے لیے بنایا ہے باقیوں سے جو تعلق اور محبت ہے وہ اگر اللہ کے واسطے سے ہوگا تو وہ تعلق اور محبت صحیح رہے گا اور اگر اللہ کے واسطے سے نہیں ہوگا اللہ کو اللہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے حکم کو اللہ کی ذات کو اللہ کی وجہ کو یعنی اس, اس, اس, اس واسطے کو اگر ختم کر کے براہ راست اپنا تعلق مخلوقات سے رکھیں گے بھلے وہ اپنے بچے سے ہی کیوں نہ ہو بھلے وہ اپنے کسی بھی قریبی عزیز سے کیوں نہ ہو تو اس میں خیر و برکت نہیں ہوگی اس میں اعتدال نہیں رہے گا یا تو وہ خراب ہوگا تو اتنا خراب ہوگا کیونکہ وہ اللہ اللہ کا تعلق بیچ میں ختم ہو گیا اللہ کی وجہ نہ رہی اور بڑھے گا تو اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ وہ بھی اپنی اعتدال کو نکل جائے گا اس لیے اپنے اس دن پر محنت کر کے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا لیکن یہ اللہ کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک دل کے اندر سے جو مفاسد ہیں وہ نہ نکلیں حسد ہے کینا ہے نفرت ہے جھوٹ ہے غصہ ہے کبر ہے ریا ہے بیسوں بیسیوں امراض اس قلب کے اندر موجود رہتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنی باریکی کے ساتھ ہمارے قلب قلب قلب, قلب کے اندر چلتے ہیں یعنی جس میں آتا ہے کہ ریا انسان کے اندر شرک خفی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ایسے چلتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کیبر کو فرمایا ام الامراض ہے ستر فیصد باطنی گناہوں کی وجہ کبر ہے ستر فیصد باطنی گناہوں کی وجہ کبر ہے غصہ آنا کبر کی علامت ہے غیبت کرنا کبر کی علامت یعنی اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ کبر ہے اور بوز نفرت دل میں انتقام چچڑا پن یہ سب چیزیں جو ہے اس کا تعلق اس کا اس کا جو مین ماخذ ہے وہ کبر ہے جتنا جتنا کبر میں کمی آتی جاتی ہے اس میں اخبار اصلاح جو ہوتی ہوتی جاتی ہے لیکن اس طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا اگر ہو جائے تو وقت نہیں ملتا اس کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے وہ اس بات کا ایک شعر تھا نا کہ بائے ناکامی متائیں کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس گیا جاتا رہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس پر محنت نہیں ہو رہی مسئلہ یہ ہے کہ اس محنت کو محنت نہیں سمجھا جا رہا اس طرف طبیعت کا میلان نہیں اس کو کام کی کوئی چیز ہی نہیں سمجھا جا رہا تحجد کو اٹھ کر نفل پڑھنا آسان ہے ذکر کر لینا آسان ہے قرآن کے دو پارے تلاوت کر لینا بھی آسان ہے لیکن اپنے دل کے اندر سے ان بڑے بڑے قبائر کو نکالنے کی محنت کرنا یہ کام یہ محنت سمجھ میں نہیں آ رہی نہ اس کے لیے وقت نکل رہا ہے نہ اس کو اپنی پریورٹی لسٹ میں رکھ کر ایک فوکس محنت ہو رہی ہے یوں بھی نہیں ہو رہا اس لیے یہ یہ جب تک دل سے نہیں نکلیں گے اس وقت اللہ کی سچی محبت آئے گی نہیں اور اللہ کی سچی محبت جب آتی ہے آدمی کو خود پتا لگتا ہے کہ واقعی کچھ دل میں کوئی کوئی ذات نے گھر کیا ہے وہ شہر ہے نا وہ بڑا اچھا شہر تھا ذہن میں آ جائے گا کہ کہ دوسرا اس کا مثر ہے کہ دیکھنا دل میں کون آیا ہے یعنی جب دنیا سے دھیان اور تعلق ختم ہونے لگے تو پھر دیکھو کہ دل میں یہ کون جلوہ افروز ہوا ہے کہ جس کے ہاں کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا کیوں نگاہوں سے گر گئی دنیا دیکھنا دل میں کون آیا ہے یہ کون دل میں آیا کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہی نگاہوں سے گر گئی ہیں اب تو ان ساری چیزوں کی وقت دل میں ہے اور اس ذات کی وقت دل میں ہی نہیں ہے سو کا نوٹ پانچ ہزار کا نوٹ گم ہو جائے طبیعت مقدر اور پریشان رہے گی لیکن ایک نماز کے اندر تاخیر ہو جائے تو طبیعت میں وہ پریشانی اور وہ غم اور وہ فکر ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے دین کو ثواب و جزا کے ساتھ زیادہ جوڑ لیے اللہ سے محبت اور تعلق کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہم دراصل پٹواری کے ہم نے کہہ دیا کہ اس پر اتنا ثواب ملے گا اس کو یہ وظیفہ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا وہ کر لو گے تو یوں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آزاد و شمار اپنی جگہ لیکن اصل تو اس پالنے والے کے ساتھ جس نے خالق ہے جو مالک ہے جس نے پیدا کیا جس نے سارا کچھ دیا اس سے اپنا تعلق نہ ملا اس کی محبت کو نہ پایا وہ اپنے اپنے اس کو دل میں نہ بسایا تو پھر اس میں تو آنے کا مقصد ہی نہ رہا وما والانس الا اللہ اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں انہوں نے فرمایا کہ لیا کا مطلب ہے یعنی لیا جنہوں کی پیدائش کا میرا اور آپ کا پیدا ہونے کا جو مقصد حقیقی ہے وہ تو معرفت ہے اللہ کی پہچان ہے اللہ اللہ دل اللہ والا بن جائے اللہ کی محبت دل میں آ جائے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنے دل کو نشانہ بنا کر اس کے اندر سے یہ سارے باطنی امراض کی کو ایک ایک ایک ایک کر کے نکالا جائے اور اتنا آسان کام نہیں ہے مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے طے کر لی آج سے کہ غیبت نہیں کریں گے تو ہوگی انشاءاللہ شاء کہیں اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اس پر شیخ سے اپنے کسی بڑے سے رابطہ کر کے اور اس کو اخوال بتا کر اور پھر بار بار اطلاع اور اتباع حضرت خانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا آسان طریقہ یہ ہے اطلاع اتباع اپنے شیخ کو اطلاع کرتے جائیں کسی اپنے بڑے کو کسی مینٹور کو کسی اپنے ایک کو بڑا بنا لیں جو اس فن کا ماہر ہو اور پھر اس کو بتائیں کہ جی یہ یہ احوال ہیں کیفیات ہیں کی اور اس پر پھر وہ ان کے بیانات ہوتے ہیں ان کی کئی اصلاحی مجالس ہوتی ہیں ان کا اس پر مواد ہوتا ہے اس پر کئی لٹریچر موجود ہوتا ہے اصلاح کراتے کراتے کراتے کراتے بتاتے جائیں اپنے دن کے احوال پھر وہ ان کی طرف کرتے اصلاح پھر احوال پھر اصلاح اصلاح کرتے کرتے اللہ پاک یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ دل سے یہ امراض جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتے یعنی جڑ سے بھی ختم ہوتے انسان کو ہمیشہ وہ چوکس رہنا پڑتا ہے لیکن اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ والی محبت جو ہے وہ دل میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی میں بھی فکر کروں اور آپ سب حضرات بھی کہ علوم دینی ہیں یہ دل جو ہے یہ جب تک پاک صاف نہیں ہوگا اگر اس میں پوری دنیا کے مخلوقات میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر دل میں نفرت ہے جو ہے کمی ہے اس کے دن اس کے بارے میں نفرت کی بالکل معمولی قسم بھی ہے تو پھر ہم سے دین کے بڑے بڑے کام نہیں ہو سکیں گے چھوٹے موٹے ہو جائیں گے مناسب سے ہو جائیں گے کچھ کبھی نماز کی توفیق بھی ہو جائے گی لیکن اگر سے کبھی بے جان کبھی جاندار لیکن اگر اعلیٰ مراتب کا حصول چاہتے ہیں تو پھر اس دل کو بڑا محنت کر کے اس میں اس کی صفائی کرنی پڑے گی اسی لیے تمام انبیاء کی محنت کا میدان دل ہوا کرتے تھے کبھی بھی کسی نبی کی محنت چیزوں نقشوں پر نہیں رہی اللہ نے دنوں پر محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے تو انشاءاللہ محنت کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ یہاں تک آنے کی ہم سب کو توفیق دے دیں گے محنت کرتے رہیں گے نہیں بھی پہنچیں گے تو طالب علم تو رہیں گے جیسے ہم ظاہری کتابوں کے طالب علم ہیں ایسے ہی سلوک کے علم کے بھی طالب علم بن جائیں تو اس سے بڑے بڑے مقامات ملتے ہیں طالب علم رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کبھی نہ کبھی فضل فرما کر وہاں تک پہنچا دیں گے اور نہ پہنچے تو بھی طالب علم ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن ان شاء اللہ انہیں حساب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب نصیح السلام علیکم و رحمۃ اللہ